محمد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے غندر نے کہا ہم سے شعبہ نے ان سے واصل نے ان سے ابو وائل نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اور میرا خیال ہے کہ اس حدیث کو انہوں نے مرفوعاً بیان کیا کہا کہ قیامت سے پہلے حرج کے دن ہوں گے جن میں علم ختم ہو جائے گا اور جہالت غالب ہوگی ابو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حبشی زبان میں حرج بمان قتل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار چھیاسٹھ